کاب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ اور مورارا ابن ربی یہ تین صحابی تھے مخلص تھے بیچارے اور پسو پیش میں رہنے کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے ان تینوں کے پاس سواریاں تھیں ارادہ ان کا یہ تھا کہ لشکر جا رہا ہے پڑاؤ کرتے ہوئے جائے گا ہم لوگوں کے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں کتنا بھی آگے نکل جائیں ہم ان کو پکڑ لیں گے جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے حال آج کل میں رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے وہاں سے واپس بھی ہو گئے اور یہ پسو پیشی میں رہ گئے لشکر لوٹ آیا تینوں بہت پریشان ہو گئے ابن مالک ہلال ابن امیہ ابن ربی جن کے بارے میں کہا گیا وہ تینوں جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آئے منافقین نے تو آ کر کے معذرت کی اللہ کے رسول ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے لیکن ان تینوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا کوئی عذر نہیں تھا ہمارا کوئی عذر نہیں تھا ہماری غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہم شریک نہیں ہو سکے اب جو اللہ ہمیں سزا دینے کے لیے کہے ہم اس سزا کے لیے تیار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ان کا بائک کر دیں کوئی ان سے نہ کلام کرے نہ سلام کرے یہاں تک کہ بیویوں کو کچھ دنوں کے بعد کہہ دیا گیا کہ ان کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے مہکے چلی جائیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ زمین کی باوجود کی کشادہ تھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی جہاں تک کہ اگر یہ لوگ سلام کرتے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور ایک صاحب نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے کے اندر باندھ لیا تھا باون دن کے بعد تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معافی کا پروانہ نازل فرمایا بڑے خوش ہوئے تمام صحابہ کرام نے ان کو مبارکباد دی اور قرآن میں ان کا تذکرہ امر کر دیا گیا وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے پورا تذکرہ کر دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا پروانہ نازل فرمایا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو سچائی ہمیشہ بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ آدمی کو فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور ہمیشہ جہنم میں لے جاتا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروپ ایسا ہو جو دین سیکھے اس لیے کہ سب کے پاس دین سیکھنے کا وقت تو ہے نہیں لہذا ایک مخصوص طبقہ ہونا چاہیے ایک مخصوص گروپ ہونا چاہیے جو دین کو حاصل کرے اور دین کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان دین کو پھیلائے اب دین کے پھیلانے کا مختلف طریقہ ہو سکتا ہے درس و تدریس کے ذریعے تقاریر کے ذریعے ذریعے اور اسی طریقے سے دینی محفلیں منعقد کر کے اور اگر دین سیکھنے کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے تو آدمی سفر بھی کر سکتا ہے سفر کرے اما کان المؤمنون فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ایک طبقے کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور جب علم حاصل کر کے واپس آئے تو لوگوں کو ڈرائے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی تعلیم کا مقصد انذار ہونا چاہیے اور تبشیر ہونا چاہیے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی پر کیا سزا ملتی ہے اسے آدمی کو ڈرائے اور احکام کی پابندی کرنے والوں پر کیا ثواب ہے اس ثواب کو تفصیل کے ساتھ بتائے اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک قدرت بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے سورج کو ضیا دی ہے اور چاند کو نور ضیا ہے صفت سورج کی اور نور صفت ہے چاند کی کہتے ہیں مستقل روشنی کو اور نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو مستقل نہ ہو بلکہ مستفاد اور مستعار ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے مستفاد ہے ایک سائنسی مسئلہ بتایا گیا کہ چاند خود سے روشن نہیں ہے بلکہ چاند کی روشنی ہے سورج کی روشنی سے سورج کی روشنی مستقل بھی ذات ہے ہے اسی وجہ سے اللہ نے اس کو ضیا کہا اور کمر کی روشنی چاند کی روشنی چونکہ سورج سے ہے خود روشن سیارہ نہیں ہے یہ بلکہ اس کی روشنی سورج سے آئی ہوئی ہے سورج سے اس کی روشنی مستفا ہے لہذا اس کی صفت میں نور لایا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی اور سورج کی منزلیں مقرر کر دی ہیں خاص طور سے چاند کی منزلیں مقرر ہیں اٹھائیس یہ ہر رات ایک ایک منزل میں داخل ہوتا ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے بتدریج بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب چودواں دن ہوتا ہے تو بدر ہو جاتا ہے پورا بدر کامل چودویں کا چاند ہو جاتا ہے اور پھر پندرہ دن کے بعد گھٹنے لگتا ہے گھٹتے گھٹتے اٹھائیسویں رات کو غائب ہو جاتا ہے ایک دو دن کے بعد پھر ہلال بن کر کے نکلتا ہے ہلال سے بدر بنتا ہے اور پھر بدر سے ہلال بنتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے جو چاند کی یہ منزلیں مقرر کی ہیں تمہارے فائدے کے لیے اس سے تم ہفتوں کا حساب لگاؤ اس سے تم مہینوں کا حساب لگاؤ اس سے تم برسوں کا حساب لگاؤ یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے چاند کو تمہارے اس میں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہاری تسخیر میں دے دیا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ ان کے لیے جہنم ہے ہماری آیات سے غافل ہیں یہ ان کو بتا دو کہ ان کے لیے جہنم ہے جہنم ان کی منتظر ہے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ بعض مذہب بیزار ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے بعض بادل موت کے منکر ہیں کوئی پروفیسر ہے تو کوئی بایولوجی کا ماہر ہے کوئی مائکرو بایولوجی پڑھاتا ہے کوئی بایولوجی پڑھاتا ہے کوئی کیمیا پڑھاتا ہے یہ جو علوم ہے ان علوم کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے یہ طبقہ لیکن اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا ان کا ذہن دنیاوی معلومات کا کمپیوٹر ہے لیکن آخرت کے معاملے میں ان کا ذہن ایک سنگ آلود مشین کی طرح ہے کام نہیں کرتا جس طرح ایک سنگ آلود مشین نہیں کام کرتی ہے آخرت کے معاملے میں ان بیچاروں کی ان بیچاروں کا یہی حال ہے ان کے ذہن کا یہی حال ہے دنیا کے معاملے میں تو ان کا ذہن کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل زنگ آلود مشین کی طرح جو نہ چلے ایسے لوگوں کو بتا دو کہ دنیاوی علوم تو تم نے سیکھے اپنے ذہنوں کے اندر تم نے دنیاوی علوم بھر لیے لیکن کیا بات ہے کہ آخرت کے علم سے بالکل بے بہرا ہو آخرت کے معاملے میں تمہارا ذہن ایک زنگ آلود مشین کی طرح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت ہے تمہارے اوپر کہ کے اوپر تو تمہاری نگاہ ہے اس کے اندر تمہارا دماغ چلتا ہے کمپیوٹر کی طرح لیکن آخرت کے معاملے میں تمہارا دماغ بالکل کند ہو کر کے رہ گیا ہے سنگ آلود مشین کی طرح در حقیقت اللہ کی لانت ہے اس تمہارے دماغ کے اوپر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات فرمائی ہے بڑی عجیب سی کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور جب آدمی بد دعا کرتا ہے تو تاخیر کرتا ہے اللہ قبول کرنے سے یہ یہ اس کے رحم کی رحم کی دلیل ہے اور اس کے رحمان رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو دعا کو جلدی قبول کرتا ہے اور جب آدمی بد دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر اس کی سنتیں جاری یہ ہے کہ دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا تاخیر کرتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ آدمی کو سدھرنے کا موقع دیا جائے بد دعا جلدی قبول نہیں کرتا مثلاً میں کسی قوم کے بارے میں بد دعا کروں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بدوا کو فوراً قبول نہیں کرتا بلکہ اس قوم کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اب بھی سدھر جا اب بھی سدھر جا اب بھی سدھر جا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدوا کو بھی فوراً قبول کر لیتا ہے جب قوم بہت زیادہ سرکش ہو جاتی ہے یا ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کسی دعا کو ایسے ہی فوراً قبول کر لیتا ہے لیکن اکثر اس کی سنت جاریہ نہیں ہے اسی وجہ سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت جابر سے کہ اپنی اولاد اور اپنے مال کے بارے میں بد دعا نہ کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو اگر قبول کر لے تو تم پچھتانے لگو گے مائیں جب غصے میں آتی ہیں تو اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں ارے تیرا سچا ناس ہو کیا کر رہا ہے تو اس طریقے سے بد دعا یہ کلمہ ہے یہ اس سے بچا جائے اپنے مال کے بارے میں بھی اسی طریقے سے بد دعائیں کی جاتی ہیں تو آدمی اپنے مال کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کرے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو قبول جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے اس ساتھ کو آدمی تلاش کرے اس وقت کے اندر اگر آدمی دعا کرتا ہے تو آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ تو پاکستان کے تھے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے ان کے ایک ہماسر عالم بتاتے ہیں کہ ہم اور علامہ دونوں جنت البقی کی سیر کو گئے جنت البقی میں جب ہم پہنچے تو انا ابن مالک کی قبر وہاں ممتاز ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ انا ابن مالک کی قبر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں خاص ہیں حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ یار جی چاہتا ہے کہ میں یہیں انس ابن مالک کے پہلو میں دفن کیا جاؤں پڑھنے کے زمانے کی بات ہے پڑھ کر کے فارغ ہوئے وہاں سے آنے کے بعد پاکستان میں انہوں نے دینی کام شروع کیا تمام فرت باطلہ کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی زبانی جہاد کیا اور ایک مرتبہ گلدان میں جبکہ وہ تقریر کر رہے تھے بم رکھ دیا گیا اور جتنے علماء تھے اہل حدیث تقریباً سارے کے سارے اسپاٹ کے اوپر مارے گئے اور علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کافی زخمی ہو گئے اتنی محبت تھی عرب دنیا کو ان سے اور ان کے علم سے اتنا متاثر تھے کہ سعودی سے باقاعدہ پلین آیا اور پاکستان سے ان کو سعودی لے جایا گیا مکہ میں انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے رکھا گیا جب وہاں کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو پھر وہاں سے ان کو مدینہ منتقل کیا گیا اور مدینہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا باہر سے روس اور امریکہ سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ کے تمام آدھا کاٹ دیے جائے ہاتھ کاٹ دیا جائے دونوں دونوں پیر کاٹ دیے جائیں اور کچھ اور چیزیں کاٹ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچ جائیں ہم بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں حضرت نے فرمایا نہیں میرے ہاتھ اسی طریقے سے رہنے دیے جائیں میرے جسم کے اندر جتنے زخم ہیں وہ زخم ایسے ہی رہنے دیے جائیں میں اپنے رب سے اسی طرح ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہوا پوری دنیا کے اندر سوگ مچ گیا باقاعدہ جدہ سے جتنے بھی مدینہ کے جانے والے پلین سے سفری ہو گئے مکہ سے جتنے بھی مدینہ جانے والے پلین سے سفری ہو گئے تائب سے جتنے بھی پلین سے سفری ہو گئے اور علامہ کی نماز جنازہ کئی بار پڑی گئی اور عجیب بات ہے کہ جب دفن کیا گیا تو انس ابن مالک کے پہلو میں دفن کیا گیا میں نے ایک مقالہ پڑھا الباس الاسلام اس کے اندر لکھا ہوا تھا آشا مجاہدم و ماتا شہیدن عنوان تھا آشا مجاہدم و ماتا شہیدن جیا مجاہد بن کر اور مرا شہید بن کر اور آخری جملہ اس مضمون کا میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے لکھا ہے اس مضمون نگار نے کہ وہ دفینا بی جواری انس ابن مالکن رضی اللہ تعالی عنہ بل جنت البقید غر فی جنت البقیل غر قبل مدینہ منورہ کہ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر کو انس ابن مالک کے پہلو میں جنت البقی کے اندر دفن کیا گیا بتائیے رہنے والا پاکستان کا ہے مدینہ ان سبھی کا فاضل ہے دعا کی قبولیت کا وقت تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کر لی کہا یار جی چاہتا ہے کہ میں یہیں انس ابن مالک کے پہلو میں دفن ہوں زبان سے دعا نکلی قبول ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا صحیح ہو اور دعا کی صحت کے ساتھ ساتھ قبولیت کا وقت ہو تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے شرف قبول سے نوازتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ اچھی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے اور بد دعا کو تاخیر سے قبول کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیا جائے اور اس کے بعد ارن شوری اور اس طریقے سے تسلیمہ نسرین اور سلمان رشتی جیسے خبیص ذہنوں کا رد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کافروں کا مطالبہ یہ ہے کہ جن بتوں جن آیتوں کے اندر ہماری ہمارے بتوں کی مذمت ہے جن آیتوں کے اندر ہمارے بتوں کی مذمت ہے ہمارے قانون کے اوپر تنقید ہے ان آیات کو نکال دیا جائے تسلیمہ نسرین کا یہ تو مطالبہ تھا کہ قرآن کے اوپر نظر ثانی کیا جائے بات چیتوں کو نکال دیا جائے کہا گیا تنا اور جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ان گئی رہا گاؤ دل اس قرآن کو ہٹا کر کے کوئی دوسرا قانون لاؤ کوئی دوسرا قرآن لاؤ اور اگر کوئی دوسرا قرآن نہیں لا رہے تو اس کے اندر جہاں جہاں بتوں کی مذمت ہے وہ آیتیں نکال دو کا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے کا مطالبہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ایسے مطالبے ہو چکے ہیں کہ دوسرا قرآن لاؤ بعض لوگ تو یہ کہتے نہیں یہ قرآن کو درمیان سے ہٹاؤ اس لیے قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے اور قرآن سے فتنوں کو ہوا ملتی ہے یہ بولو ایسا کہتے قرآن کو درمیان سے ہٹاؤ اس لیے کہ قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے اور قرآن سے فتنوں کو ہوا ملتی ہے لہذا قرآن کو درمیان سے ہٹا دو تسلیمہ نسرین جیسی کافرہ اور مرتدہ نے بھی اسی کا مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کو یا تو درمیان سے ہٹا دیا جائے یا قرآن کی بعض آیتوں کو نکال دیا جائے جس سے غیر مسلم اکثریت کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں ان آیات سے لہذا ان ان آیات کو قرآن سے نکال دو جن جن آیات سے غیر مسلمز کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں تو یہ مطالبہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کافر ان تمام چیزوں کا مطالبہ کر چکے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی چار صفتیں بیان کی ہیں ایک تو قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے یا الناس قد من ربکم تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ گئی ہے معزت کا مطلب یہ ہے نصیحت جس سے دل جس سے دل نرم ہو جائے اس کو معزت کہتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور دوسرے وہ شفا سینوں کے لیے شفا ہے سینوں کے لیے شفا کیا ہے سینے کے اندر کیا چیز بھری ہوئی ہے کوئی گندگی تھوڑی ہے شرک کی گندگی مراد ہے شرک اگر سینے کے اندر بھرا ہوا ہو کوئی آدمی قرآن کو خالی اس ذہن ہو کر کے پڑھے تو اس کا دل شرک سے پاک ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ لوگ قرآن کو صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں اگر قرآن کو پڑھیں اور ہدایت کی خاطر پڑھیں تو ان کے سینوں میں جو گندگی بھری ہوئی ہے شرک کی وہ نکل جاوے تو شفا الماف صدور ہے اور ایک وہودا اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے جو آدمی جنت کا راستہ تلاش کرتا ہو اسے چاہیے کہ قرآن حکیم کو پکڑے قرآن حکیم جنت کا راستہ بتا دے گا خدا ہے یہ اللہ کی رہنمائی ہے یہ اور وہ رحمت اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو پڑھتا ہے اور قرآن کے اوپر جو عمل کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے زیر اثر ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے سایہ پکڑ رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ کافر اگر قیامت کے دن یہ پوری دنیا اور مافیہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے گا تو ناممکن ہے نہیں چھوٹ سکتا وہ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کے بتوں اوپر تنقید فرمائی ہے بتوں کے اوپر تنقید فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو پوچھتے ہیں پکارتے ہیں جو نہ ضرر کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں یہی وسیلے کے معاملے میں یہ پوری کی پوری قوم تباہ برباد ہو گئی اور باقاعدہ یہی خیال تھا مشرقی نے کا تھا اللہ ہم ان کے اوپر نظر و نیاز اس وجہ سے چڑھا رہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے سفارشی ہمارے بنیں گے بس یہی وسیلہ اسی وسیلے نے آدمی کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے اور اسی نامعقول وسیلے کے چکر میں پڑھ کر کے بہت بڑی اکثریت اپنا دین و ایمان سب کچھ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور کس طریقے سے ان کی قوم نے جب ان کی بات پر کان نہیں دھرا تو پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی اور اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام اور فرعون کا بیان ہے اور ایک تفصیلی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ ڈوبنے لگا جب یہ ڈوبنے لگا تو جانتے ہیں موت کو سامنے دیکھ کر کے ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی کہنے لگا لا الہ الا اللہ آمنت بھی بنو اسرائیل نہیں المسلم کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنو اسرائیل مان رہا ہے کہہ بھی رہا تو گھما کر بات کر رہا ہے لا الہ الا اللہ نہیں بول رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ آمنت بھی بنو اسرائیل وہاں من المسلم ایک صحیح روایت ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس وقت مٹی اٹھائی اور اس کو منہ میں ڈال دی کہ ایمان ایمان باس ہے یہ اس کو ایمان باس کہتے ہیں جب آدمی آخرت کے مناظر کا مشاہدہ کرنے لگے فرشتوں کو دیکھنے لگے موت اس کی نگاہوں کے سامنے ہو تب توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک گرگرا نہ آئے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب آدمی عالم بالا کے مناظر کا مشاہدہ کرنے لگے سامنے دوسری دنیا کا منظر آ جائے تو پھر آدمی اس وقت اگر ایمان قبول کرتا ہے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس پانی کو ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ تیری لاش کو محفوظ رکھے اور ایسا ہی ہوا اس پانی نے فرعون کی لاش کو اس کو ختم کرنے کے بعد باہر پھینک دیا اور آج بھی یہ درس عبرت بنی ہوئی ہے لاش اور قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے یہ فرعون در حقیقت اس کا نام رامسی سے دوم تھا اس لیے کہ فرعون تو لقب ہوا کرتا تھا مصر کے بادشاہوں کا فرعون لقب ہوا کرتا تھا اس کا نام رام اسیس ثانی تھا اس کا نام رام اسیس تھا سورج دیوتا کا اوتار اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا اس کا نام رام اسیس تھا اور اس کی لاش آج تک ممی کی ہوئی قاہرہ کے میوزیم میں ہے اور درس عبرت کے طور پر موجود ہے جو آدمی عبرت حاصل کرنا چاہے اسے دیکھ لے ہوئے اللہ نے فرمایا فلیو منون جی کبھی بدن نکالی تکون علی من خلف کا آیا آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لاش کو درس عبرت بنا دیا ہے اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ یونس علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے رہے رہے قوم نے مان کر نہیں دیا تو غصے میں یہ کہہ کر کے نکل گئے کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے اللہ کا عذاب آ بھی گیا آ بھی گیا لیکن جب عذاب آیا تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی روئے گڑ گڑائے بچوں کو لے کر عورتوں کو لے کر اپنے مویشیوں کو لے کر ایک میدان میں آئے اور زار و قطار رونے لگے معافی مانگنے لگے آیا ہوا عذاب واپس ٹل گیا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کی خصوصیت ہے ورنہ عذاب جب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں اللہ کا یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کی خصوصیت ہے قرآن حکم بتاتا ہے فلولا کان قریت امنت فنا پاہ ایمانھا الا قوم یونس لم تامنوا کشفنا عن عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الی حین عذاب آ گیا تھا لیکن ہمارا قانون وہاں بدل گیا ہم نے بدل دیا قانون ورنہ ہمارا قانون تو یہ ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں لیتے اس قوم کو مورد عذاب بنا دیتے ہیں عذاب ٹل گیا یہ معاملہ نینوا کا ہے تقریباً ایک لاکھ اور کچھ لوگوں کے درمیان حضرت علیہ کو بھیجا تھا یہ لوگ ایمان والے ہو گئے عذاب ٹل گیا اور مصیبت میں گرفتار ہو گئے حضرت علیہ السلام اس لیے کہ بغیر اجازت کے بستی سے نکلے تھے اور رسول کے لیے یہ اصول ہے کہ جس بستی میں بھیجا جائے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک اس بستی سے نہ ہٹے ہٹے بغیر اجازت کے لہذا ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا اور ان کے اوپر جو مصیبت آئی تھی وہ ٹل گئی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کو چھوڑ کر کے آپ ایسے لوگوں کی عبادت کریں گے اور ایسے لوگوں کو پکاریں گے جو نفع نقصان کے مالک نہیں اگر آپ بھی کریں گے تو آپ ظالم ہوں گے فائن تو فائن نہ کہیں میرا ظالمین اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالم ہوں گے اور اس کے بعد یہ فرمایا اللہ نے وہی اللہ اللہ اگر کوئی تکلیف آدمی کو پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو سوال کوئی دور کرنے والا نہیں وہی یورت خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو کوئی روکنے والا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا تکلیف پہنچانے والا وہی اور خیر کو پہنچانے والا وہی ہمارا حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی کہ ضرور وہی دیتا ہے نقصان وہی پہنچاتا ہے اور نفع وہی دیتا ہے لیکن جب نقصان پہنچتا ہے تو ہم نقصان کی تلافی کے لیے نقصان کو رفا کرنے کے لیے دوسروں کے آستانوں پر جا کر اپنا سر پڑکتے ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے نقصان پہنچایا ہے اسی سے استدا کریں اسی سے دعا کریں کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ٹل جاوے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اس کی جتنی بھی آیات ہیں بڑی محکم ہیں محکم آیات کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ اس طریقے سے ہے جیسے کہ انگوٹھی میں جڑا ہوا ہیرا ہو نگینا ہو کہ اگر اس لفظ کو ہٹا کر کے دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو وہ معنی نہیں بنے گا اور اس کے اندر اعلیٰ تعلیمات ہیں اعلیٰ حقائق کا بیان ہے ایسے اعلیٰ حقائق اور اعلیٰ تعلیم آپ کسی کتاب کے اندر نہیں پا سکتے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ استفار کرو اللہ سے توبہ کرو پھر سمت ہو بھی لے اگر تم استفار کرتے رہو اللہ سے معافی مانگتے رہو توبہ کرتے رہو تو اس میں دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا کے اندر بھی حسن دے گا متحکم متان حسن یعنی تمہاری دنیا بگڑے گی نہیں بلکہ تمہاری دنیا سمجھ جائے گی مشرقین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بت پرستی چھوڑ دی قبر پرستی چھوڑ دی تو ہماری لڑکیوں کا کیا ہوگا ہمارے بیٹوں کا کیا ہوگا ہمارے خاندان کا کیا ہوگا ہماری تو دنیا برباد ہو جائے گی اللہ پرماتا ایسا نہیں ہے بلکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب توحید کو اختیار کیا اور شرک سے بیزار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بگڑی دنیا کو بنا کر کے رکھ دیا تو توحید کے حصول سے دنیا بگڑتی نہیں بلکہ دنیا بنتی ہے بگڑتی نہیں تم توحید پر جم کر کے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متائے حسن دے گا یعنی اچھی پونجی دنیا کے اندر اور وہی ہوتی کلزی فضل فضلہ اور آخرت کے اندر جو فضل دے گا وہ تو دے گا ہی اس کے بعد خاص طور سے ایک آیت ہے اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم وہ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں لہم البشرا فی الحیات دنیا اور الآخرہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت ہے یہ اولیاء اللہ سے مراد کون ہے پہلی چیز تو یہ ہے اور اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے ایک تو اولیاء اللہ ہیں کون ان کی علامت کیا ہے اپنی منمانی تفسیر کرنا کسی آیت کی ایک اور بات ہے اور اگر کسی آیت کی تفسیر نبی کر دے تو وہی اس کا آخری مطلب ہوگا اب اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے تفسیر مظہری اور ابن مردوہ میں پوری روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تاکہ اللہ کے رسول اس آیت میں اولیاء اللہ سے مراد کون ہیں اولیاء اللہ سے مراد کون ہے اس آیت میں الائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے اور اس محبت کے اندر کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی سیدھی سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی کیا تفسیر کی کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آپس میں محبت کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے اس محبت کے اندر کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی یہ اولیاء اللہ ہے گویا کی آیت کی پرفیکٹ تفسیر یہ ہوئی کہ اولیاء اللہ سے مراد وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور یہ محبت خالص اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو اور اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو یہ مطلب ہے اولیاء اللہ کا اب اولیاء اللہ کا یہ مطلب لینا کہ وہ ایک خاص مخلوق ہیں دنیا کے اندر ان کا تصرف ہے اور ان کے درجے جو ہے مقرر کیے گئے ہیں کہ غوث ہوتا ہے پھر پھر اس اس سے سے بڑا بڑا ایک ایک قطب ہوتا ہوتا ہے ہے ابدال درجہ بندی جبکہ اگر اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر دیکھ لیتے تو اتنا لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اچھا یہاں جو کہا گیا اولیا اللہ کہ اللہ کے اولیاء کے بارے میں سن لو کہ انہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں یہی بات تو ایمان اور تقوی والوں کے بارے میں کہی گئی ہے ایک جگہ کہا گیا فامن اسلح فلا خو ولا هم يحزنون جو آدمی تقوا کی زندگی اختیار کرے اور اپنے حال کی اصلاح کر لے اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا اب بتائیے اس میں اولیا کی کیا خصوصیت رہے گی ارے بھائی یہاں بھی ہے فمن فلاقو ولا هم يحزنون جو بات اولیاء اللہ کے بارے میں کہی گئی ہے وہاں ایک مومن کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو آدمی تقوا اختیار کرے اور اصلاح کرے غور سے دیکھے پہلے کو سنو اللہ کے اولیاء کیا اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا یحزنون ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم بس یہی بات تو وہاں کہی گئی ہے فمن فلا خوف علیہم ولا جو آدمی تقوی اختیار کرے اور اپنے حال کی اصلاح کر لے اسے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم تو جو صفت اولیاء اللہ کی ہے وہی صفت تقوی اختیار کرنے والوں کی اور اصلاح کرنے والوں کی ہے اس کا مطلب جو تقوی والا اصلاح کرنے والا اسی وہی اللہ کا ولی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم اب آیت کی کوئی منمانی تفسیر کرے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اچھا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا کہ کیا مطلب خوف کا مطلب مستقبل کے اندیشے سے یعنی قیامت کے دن قیامت کی حول ناکی سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا بالمقابل دوسروں کے دوسرے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے قیامت کی حول ناکی سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور حسن کہتے ہیں مستقبل کے اندیشے سے یعنی دنیا کے اندر ان کو نعمتیں نہیں مل رہی ہیں تو ان کو کوئی غم نہیں ہو رہا ہے ایک آدمی کھا رہا ہے پی رہا ہے ان کے بال بچے اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں لیکن اس آدمی کو نہ تو صحیح سے کھانے کو نصیب ہے اور نہ صحیح سے ان کے بچوں کے بدن کے اوپر کپڑا ہے لیکن اس کو کوئی غم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں اسے رکھا ہے اس حال کے اوپر وہ خوش ہے تو یہ خوش رہنا اور غم کا نہ رہنا یہ اللہ کے بلی کی صفت ہے یہ مطلب اس کا آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے حوالناکی کا اور دنیا کے اندر نعمتیں نہیں اللہ نے دی تو اس پر بھی انہیں کوئی غم نہیں ہے یہ مطلب ہوا فلاں کا اپنا علیہ ملام یاد کروں گا اچھا دو باتیں ان کے بارے میں اور کہی گئی لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں کیا ہے خوشخبری وہ قرآن کی ایک آیت کے اندر ہے ان الذین آمنو تم مستقام بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے استقامت اختیار کی تو تتنزل علیہم الملائکہ تو ملائکہ آتے ہیں موت کے وقت اور کہتے اللہ تخاف ولا تحزنوا آپ شروع بالجنہ خوف نہ کرو خزن نہ کرو اور جنت کی بشارت لے لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی خوشخبری جو دنیا کی ہے وہ مرتے وقت ہے فرشتہ کہتے خوش ہو جاؤ تمہارے لیے جنت ہے اور وہ پھر آخرہ اور آخرت کے اندر خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ رہی جنت یہ صاف صاف مطلب ہے اب اس آیت کریمہ کو ہوا بنا لیا گیا ہے اب پڑھا جاتا رہا ہے اور ہر خاتے کو اللہ اللہ جبکہ آیت کریمہ کی تفسیر خود نبی نے فرما دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ایک بات تو ضرور شریف کم سے کم پڑھ لو اللہ کے بندو اللہ علی محمد وعلى علی محمد كما صلی على تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم الن حمید المجی اللہ مبارک علی محمد والا علی محمد تمام بارکالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم حامد المجی تو یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ اولیاء اللہ سے مراد وہ ہیں نبی نے خود تفسیر فرمائی ہے اب نبی کی تفسیر چلے گی یا مولوی کی نبی نے فرمایا کہ اولیاء اللہ سے مراد اطاعت کریمہ میں وہ آدمی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور, اور اس میں ان کی کوئی ذاتی درد نہیں ہوتی اب اولیاء اللہ کا مطلب لینا دماغی وہ ایک الگ مخلوق ہے دنیا میں تفرق کا کہاں ہے کہاں ہے یہ کس حدیث میں ہے کس قرآن میں تو آیت کریمہ کی یہ تفسیر نبی نے فرمائی ہے لہذا ہم کو یہی تفسیر ماننی ہے اچھا علامت کیا ہے کسی ولی کی سچے ولی کی آج کل سچے ولی کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے جس کا سب سے بڑا گنبد ہو وہ سب سے بڑا ولی یہ علامت حالانکہ بڑا گنبد ہونے سے بڑا ولی نہیں ہوتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ابن ماجہ میں ہے حضرت افوا بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء کرام کی علامت یہ ہے ادا رو شکر اللہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے بات بات ہوتے گھومتے رہتے گھن آتی ہے ایسے لوگوں کو ولی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے ادا رو شکر اللہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے اور جب ان کو دیکھا جائے تو شیطان یاد آتا کہ شیطان ایسے گندہ ہوگا تو ادھر روبو ذکر اللہ یہ اولیاء کرام کی علامت ہے کسی کو دیکھو اور اللہ یاد آ جائے تو سمجھو ولی ہے کرامت اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آدمی گوشت کو پھول بنا دے تو ولی ہو گیا یہ تو لوگ جادوگر بھی کرتا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی کیسے دیکھ لو اس کے اندر اس کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو گے اگر وہ ہرا کپڑا پہن کر کے اور بیٹا بات کر کے یہاں آ جائے اور اڑنے لگے تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ رحمت اللہ علیہ جبکہ آدمی کسی وسیلے کے ہوا میں نہیں اڑ سکتا وہ جادو سے ناممکن ہے لیکن بتایا اگر وہ یہاں اڑنے لگے تو سب سے بڑا تیر بھر اور بہت بڑا گنبد بنائے ظہور نہ ہو کرامت شرط نہیں ولایت کے لیے کہ جس سے کرامت ظاہر وہ ہوئے والی اللہ یہ اللہ تبارک نے ہر زمین پر چلنے والے کی روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ ہر جاندار رزق پا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کرنے والا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے حالانکہ زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ حسن عمل مطلوب ہے زیادتی عمل مطلوب نہیں بلکہ حسن عمل مطلوب ہے